سوال میرا یہ تھا کہ جس کے لیے بڑا بے چین تھا کافی دنوں سے لیکن آپ آنے رہتے سے سوال نہیں کر سکا سوال یہ ہے کہ خزا نماز کا جو حکم ہے کہ ساڑھے ستاون میل کے بعد ہم خسر نماز پڑھیں گے تو خسر نماز میں کیا کوئی ایسی حدیث ملتی ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ظہر اور اثر ہم خسر نماز میں ملا کے پڑھ سکتے ہیں اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ سکتے ہیں تو ذرا اس سلسلے سوچنے میری معلومات میں اضافہ ہوا ہے کہ مجھے تھوڑی پریشانی ہوئی کہ ابھی میرا ایک جگہ پہ جانا ہوا تو وہاں پر ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ظہر اور اثر قصر ایک ساتھ پڑھ لیں میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں معلوم اس بارے میں لیکن مجھے اتنا معلوم ہے قصر بھی اپنے وقت میں پڑھنے کا حکم ہے تو برائے مہربانی اس مسئلے پر روشنی ڈالنے ذرا جزاک اللہ خیر جی عمیر بھائی شکریہ ان شاء اللہ آپ دوستوں کی دعاؤں سے جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی ہاں، ابھی میں لیٹ کر ہاں، آپ دوستوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں ٹانکے جو ہیں انشاءاللہ شاء اللہ چند دنوں تک کھل جائیں گے ان شاء وہ ڈاکٹر نے کافی بڑا کر دیا آپریشن جو ہے وہ دس ٹانکے لگے ہیں وہ انشاءاللہ چند دنوں تک کھل جائیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ محبوب کے سب کے بس دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے یہ تو معاملات آدمی کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں تو مسئلہ میرے بھائی یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر ہوتی ہے ان کانت کتاب موقوف ہے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں نے مومنوں پر فرض قرار دی ان کے اوقات میں بھائی جب زور کا وقت نہیں ہے تو زور کیسے ہوگی اور جب اثر کا وقت نہیں ہے تو اثر کیسے ہوگی جس نماز کا وقت ہوگا اسی وقت میں وہ نماز ہوگی تو دونوں نمازوں کو اکٹھا کرنا جس کو جمع بین کہتے ہیں جمع حقیقی تو منع ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ سے کسی صحیح سے جمع بین الصلاطین حقیقی ثابت نہیں اللہ حضرت و ملت مولانا شاہ مدرزہ کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے اور ایسے بہادیت کا رد کیا ہے کہ قیامت تک کا کہ اس کا کوئی جواب نہیں لکھے گا اور اس کا جواب ہو ہی نہیں سکتا تو ایک جمع ہوتی ہے جمع سوری جس کو کہا جاتا ہے یعنی سورتن جمع ہے حقیقت جمع نہیں ہے یعنی زور کو اتنا لیٹ کیا جائے سفر میں وہ بھی دوران سفر عام حالت میں نہیں کہ وہ اس کا آخری وقت آ جائے تو آدمی زور پڑے اس کے پڑھتے پڑھتے وقت گزر جائے اثر کا وقت شروع ہو جائے تو آدمی اثر پال لے جمع بھی ہو گئی اپنے اپنے وقت میں بھی ہو گئی جمع تقدیر و تاخیر و تقدیم ایک کو مقدم کر لیا ایک کو مؤخر کر لیا اسی طریقے سے مغرب کی نماز اس وقت پڑھی جائے کہ جب اس کا آخری وقت ہو جب تک وہ پڑھ کے سلام پھیرے وہ وقت گزر جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو عشاء پڑھ لے جمع بھی ہو گئی اور اپنے اپنے وقتوں پر بھی ہو گئی لیکن ایک نماز کو دوسرے وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے اگر مغرب کے وقت عشاء کو یا زور کے وقت اثر کو پڑھنا جائز ہوتا تو یقینا فجر کو بھی کوئی عشاء کے وقت پڑھنا جائز ہوتا اور یہ کسی نے آج تک نہیں کہا ہاں حدیث جہاں تک بات ہے وہ حدیث کی تو آپ بات کریں کہ حدیث تو میں نے کہہ دیا کہ آتا ترین سے صحیح صنعت کے ساتھ جمع حقیقی ثابت نہیں ہے یہی کہیں گے نا آقا نے دونوں وقت اکٹھی کر کے پڑھی اس کی تصویر دیکھیں کیسے اکٹھی کر کے پڑھی جیسے میں نے عرض کی ویسے ہی حدیثی میں یہی آئے گا تو اس کے علاوہ جتنی حدیث ہیں سب یا ضعیف ہیں یا منسوخ ہیں امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ جمع کے قائل ہیں جمع حقیقی کے قائل ہیں اور آج کل غیر مقلد بھی جمع حقیقی کے قائل ہیں احناف جمع حقیقی کے قائل نہیں ہیں جمع سوری کے قائل ہیں صورت جمع ہو سکتی ہے تقدیم یا تاخیر کے ساتھ ہاں جی ہمارے بزرگ دوست ہیں رفیق خوشحالی بھائی